ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا تھا اے عرب والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو تم پورے کائنات کے بادشاہ ہو جاؤ گے یہ کلمہ اپنے ذکر والوں کو اٹھاتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں شرائط ہیں کہ یہاں سب سے پہلے آدمی نیت صاف کر کے آئے کہ میں اپنے شہر سے جو محبت اور خدمت اور صحبت اور اطاعت کا درجہ رکھتا ہوں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عزت مقصود نہیں شہرت مقصود نہیں پیسہ مقصود نہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے دیں گے اللہ لیکن اس راستے سے ملے گا دوسری شرط یہ ہے کہ مسلسل تعلق ہو کبھی آئے کبھی نہ آئے کبھی آئے کبھی نہ آئے اس کو بھی فائدہ نہیں ہوتا تیسری شرط یہ ہے جو شہر کے ہدایات ہوں اور شہر کی طرف سے ملے ہوئے وظائف ہیں ان کی پابندی کریں ان کی پابندی کریں ہمارے چھ نمبر ہیں نمبر ایک ہر گھڑی ہر آن یہ ایک دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے وضو ہو نہ ہو کپڑے پاپ ہو نہ ہو نماز پڑھنی ہو نہ پڑھنی ہو دل میں یہ نیت ہو میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ نمبر دو مراقبہ آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام دل لگے نہ لگے یہ ہماری ڈیوٹی ہے اگر دل لگے اور لذت ہو تو الحمدللہ اور اگر دل نہ لگے لذت نہ آئے تو سبحان اللہ کیونکہ ہم نے راحت نفس اور لذت نفس کے لیے ذکر نہیں کرنا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اس لیے دل لگے نہ لگے بس بسے آئیں خیالات ادھر ادھر بھٹکیں پھر دل پہ آ جائیں میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام بہتر ہے وضو ہو شرط نہیں نمبر تین تلاوت کلام پاک بہتر ہے ایک سپارہ پڑھے ورنہ جتنا ہو سکے نمبر چار دروشی کی دو تصویر ایک صبح ایک شام نمبر پانچ استغفار کی دو تصویر ایک صبح ایک شام نمبر چھ رابطہ شیخ کیا اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں آج کل موبائلوں کی دنیا ہے اور ٹیلی فون جا بجا موجود ہیں تو دل میں یہ نیت دل میں ایک نظام بنا لے میں اپنے شہر کے پاس اس طرح رابطہ رکھوں گا تو یہ شرائط ہیں اس فائدے حاصل کرنے کے اگر شرائط نہیں ہوں گے تو پھر آدمی بہت مرتبہ بیسوں سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ مسافت طے نہیں کر سکتا منظر تک نہیں پہنچ سکتا ابھی مراقبہ ہوگا آنکھیں بند کر لیں اپنے دل کو میرے دل سے ملا لیں اور یقین کر کے بیٹھیں اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت میرے دل میں آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ آنکھیں بند زبان بند دل میں خیال کر کے بیٹھو